انس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے وہ کہتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر یہ دعا مانگا کرتے تھے امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن نسائی میں اس روایت کی حدیث بیان کی ہے کہ حسدین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے تھے اللہ اعوذ کا من الجنون اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں پاگل پن سے پاگل پن کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے اور پاگل پن کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی فضول اور بیکار چیز کے پیچھے پڑ جائے اور اسے دنیا میں اس چیز کے علاوہ کوئی نظر ہی نہ آئے یہ جذبہ جس کے تحت انسان کے دماغ میں بعض لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو جی- ان کے دماغ میں آ جائے پھر اس کے لیے اپنی ساری کوششیں اور ہمت صرف کر دیتے ہیں یہ جذبہ اچھا بھی ہے برا بھی ہے جب انسان کے ذہن میں اچھی چیز آ جائے اور وہ اس اچھائی کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس بلندی کو حاصل کرنے کے لیے وہ اچھے عہدے اور اچھے مقام کو حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کرتا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اللہ کے ہاں اگر اس کی نیت درست ہے تو اجر اور ثواب بھی ملے گا اور کبھی کبھی یہ پاگل پن خدا کی نافرمانی میں اور گناہ میں بھی شامل ہو جاتا ہے اس کی متعدد مثالیں آپ کے سامنے ہیں بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیے مثلاً کسی بچے کو فلم دیکھنے کا شوق ہے تو لڑائی ہو رہی ہے گریبان چاک کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح ٹکٹ مل جائے اور یہ فلم تو دیکھنی ہی دیکھنی ہے یہ پاگل پن کی علامات ہیں کہ اس انسان نے اپنی زندگی کو اپنے قیمتی لمحات کو کتنی فضول چیز کے لیے ضائع کیا یہ ایک طرح کا جنون اس پہ سوار ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور یوں عرض کیا کہ اللہ انی اعوذ من الجنون اللہ پاگل پن سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ولجزامی اور اللہ کوڑ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کوڑ کا مرض لگ جاتا ہے انسانوں کو عرض کیا کہ اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں ولبرسی اور اللہ برس کے مرض سے سفید داغ جسم پر پڑ جاتے ہیں یہ عرض کیا کہ اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں وسیع الاسقام اور اللہ جتنی بھی بری بیماریاں خدا سب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں انسان بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری سے شفا حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں ان تمام طریقوں پر غور کرنا چاہیے بیماری سے شفا کے لیے صرف یہی طریقہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور اس سے علاج کرائیں اور بھی متعدد طریقے آئے ہیں مثلا بیماری سے بچنے کے لیے شریعت نے ایک یہ طریقہ بھی بتلایا ہے کہ انسان جب بیمار ہو جائے تو وہ صدقہ کرے اور اللہ کے حضور میں اس صدقے میں کوئی چیز پیش کرے تاکہ اس انسان کی بیماری ٹل جائے اسی طرح بیماری کو دور کرنے کے لیے توبہ بھی ایک طریقہ ہے کہ خدایا کسی گناہ کی وجہ سے میں اس پکڑ میں آ گیا ہوں اور اللہ تعالی سے اس گناہ کی معافی مانگتا رہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بھی بیمار ہوتا ہے اور منافق بھی بیمار ہوتا ہے اور مومن جب بیمار ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کس وجہ سے بیمار ہو گیا ہوں اور پھر اسے جب سمجھ آتی ہے تو اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے یہ اور آپ نے فرمایا منافق انسان بیمار ہوتا ہے پھر اسے صحت ہو جاتی ہے ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کی مثال اس اونٹ کی طرح سمجھو کہ جب اس نے شرارت شروع کی اونٹ نے تو اس کے مالک نے اسے کھونٹے سے باندھ دیا اور جب اس کو کچھ وقت گزرا تو پھر اس کے مالک نے کھول دیا تو اونٹ اتنا بے وقوف ہے کہ اسے نہ تو یہ سمجھ آئی کہ مجھے مالک نے باندھا کیوں تھا نہ اسے اس کا پتا چلا کہ مجھے کھول کیوں دیا بس منافق انسان کی بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ پھر بھی نہیں سوچتا کہ میں کیوں بیمار ہو گیا ہوں پھر اسے شفا مل جاتی ہے تو وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ مجھے کیوں شفا دے دی گئی سو اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری کبھی کبھی جسمانی طور پر گناہوں کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے اس کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالی سے استغفار کرے اور اسی طرح بیماری اس طرح سے بھی آ جاتی ہے کہ انسان کے خود اپنی بے احتیاطی کو دخل ہوتا ہے احتیاطی تدابیر اور اسی طرح پرہیز یہ سب چیزیں شریعت نے بتلائی ہیں ان چیزوں کو کرنا چاہیے اور بیماری کا ایک اور علاج بھی ہے اور وہ یہ کہ انسان جب بیمار ہو جائے تو اللہ تعالی سے دعا مانگتا رہے اپنی شفا کے لیے اور اپنی صحت کے لیے یہ بھی بیماری کا علاج ہے اسی حدیث میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے پاگل پن سے کوڑ سے برس سے اور آخر پہ تو نہایت وسیع بات ارشاد فرمائی ہے بہت جامع بات ارشاد فرمائی کہ وہ سی الاسقام اور اللہ جتنی بھی بری بیماریاں ہیں تو ظاہر ہے کہ بیماریاں ساری ہی بری ہوتی ہیں تو فرمایا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ان تمام بری بیماریوں سے اور دعا سے شفا کا مل جانا حدیث متعدد جگہ پر آیا ہے حضرت عباس کردی رحمت اللہ علیہ جو جلیل القدر تابعی تھے یمن کے رہنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یوں فرمایا کہ اگر تمہاری ملاقات ہو ان سے تو ان سے اپنے لیے دعا کرانا اور میری امت کے لیے ان سے دعا کرانا یہ صحیح مسلم کی روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت انس رضی اللہ حضرت عباس رحمت اللہ علیہ سے ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس کو تم اس طرح پہچانو گے کہ انہیں برس سفید داغ جسم پر پڑ گئے تھے اور انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ ان کی یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا اور ان کی بیماری ٹھیک ہو گئی اور ان کے جسم پر صرف ایک داغ رہ گیا ہتھیلی کے برابر اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب یمنیوں سے ملاقات ہوئی حج کے موقع پر تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو برس کا مرض ہو گیا تھا اور پھر اللہ نے دعا سے اسے ٹھیک کر دیا تو حضرت ویس رحمت اللہ نے فرمایا حضرت نہیں وہ آدمی ہوں فرمایا آپ کے جسم پر ایک ہتھیلی کے برابر داغ رہ گیا تو انہوں نے عرض کیا جی میں وہی ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دعا کے لیے کہا تھا اور آپ میرے لیے بھی اور اس امت کے لیے دعا کیجیے صحیح احادیث میں حضرت ویس قبنی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعین میں سے تھے باقی ان کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے تھے جب انہیں اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دانت شہید ہو گئے اور انہوں نے توڑ لیے تھے یہ تو سب جھوٹ ہے کہیں کسی کتاب میں ایسے نہیں آئے قویس قدمی رحمت اللہ علیہ کی ساری میں سرے سے یہ بات ہے ہی نہیں نہ ہی انہوں نے کبھی ایسی کوئی حرکت کی ہے کہ پتھر لے کے دان توڑ دیوں اور یہ بات انہوں نے کی ہو ان کی روایات میں ان کی سیرت میں کہیں اس واقعے کا ذکر نہیں البتہ وہ جو بات ہم نے آپ سے عرض کی صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ بیماری کی شفا اللہ نے انہیں دعا کے ذریعے دی ہے تو دعا مانگنی چاہیے اس سے بھی بیمار کو شفا مل جاتی ہے اور دیکھیے اس روایت میں نسائی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے اللہ کی پناہ مانگی